فیصلہ کرنے والی کتاب حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب اپنے بندے پر نازل کی تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو اللہ لہو ملک السماوات والارض جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے ولم يتخذ ولدا اور اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی ولم اللہ شریک فی ملک اور کبھی اس کی بادشاہ میں کوئی شریک نہیں ہے وہ خالہ کا کلّہ شعین اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے فقط دراہ تقدیرہ تو اس کا ایک پورا اندازہ مقرر کیا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَا انہوں اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے لا یخلقون جو کہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں وَلَا يَمْلِكُونَ علی ہم درم والا اور اپنے آپ کے لیے کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا اور نہ ہی وہ موت اور نہ زندگی اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے مالک ہیں وقال اللہ نہ کفرو اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہا انحاظ اللہ اس کو نفترا ہو یہ تو محض ایک جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ لیا ہے وہ علیہ قوم آخرون اور دوسرے لوگوں نے اس کی اس پر مدد کی ہے فقد جا ظلم و زورا یقیناً یہ آئے ہیں ظلم اور جھوٹ کو وقالو اساطیر الاولی نقتتبہا اور انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جسے اس نے لکھ لیا ہے فَهِيَ تُمْ لَا عَلَيْهِ بُقْرَةً وَأَصِيلًا اور وہ صبح و شام ان پر اسے لکھوائی جاتی ہیں قل کہہ دیجئے یعلم السر فی السماوات والارض اس کو نازل کیا ہے اس ذات نے جو جانتا ہے پوشیدہ کو آسمانوں میں اور زمین میں انہو کان غفور رحیمہ یقیناً وہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے وکال مالی حاضر رسول الاسواق اور انہوں نے کہا کہ اس رسول کو کیا ہے کہ وہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے لولا الیہ کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف فرشتہ فیقون معہ نذیرا تو وہ اس کے ساتھ ہو جائے ڈرانے والا او یلقا الیہ کنزن یا اس کی طرف کیوں نہیں اتارا گیا خزانہ او تکون له جنت یا ہو اس کے لیے باغ یا منها جس میں سے یہ کھائے وقال الظالمون اور ظالموں نے کہا ان تتبعون الا رجلا مسحورا تم تو صرف ایک جادو زدہ آدمی کی پیروی کرتے ہو انظر دیکھ کی فضربوا لك الامثال انہوں نے تیرے لیے کیسے مثالیں بیان کی ہیں فولو پس وہ گمراہ ہو گئے فلا یستطیعون سبیلا وہ نہیں طاقت رکھتے راستے کی تبارک انشاء جعل لکا خیرا من ذالک بابرکت ہے وہ ذات کہ اگر وہ چاہے تو تیرے لیے اس سے بہتر بنا دے جنات ایسے باغات تجری من تحتها انہار جس کے نیچے سے دریا بہتے ہوں وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا اور تیرے لیے محلات بنا دے بلکبو بساعتی بلکہ انہوں نے قیامت کو جٹلایا وہ آتدنا ریمن کدب بساعتی سعیرا اور ہم نے قیامت کو جٹلانے والوں کے لیے جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا جب وہ اسے دیکھیں گے دور کی جگہ سے تو وہ اس کے لیے سنیں گے سخت غصے اور کی آواز القو منہا مکان مقررہ داعو ہونا کا صبح اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تنگ جگہ میں جکڑے ہوئے تو وہاں وہ ہلاکت کو پکاریں گے لا اليوم صبورا واحدا وادعو صبورا کثیرا نہ تم پکارو آج ایک ہلاکت کو بلکہ بہت زیادہ ہلاکتوں کو پکارو قل اذالکم خیر کہہ دیجئے کیا ازالی کا خیر کیا یہ بہتر ہے ام جنت الخلد اللتی یا وہ ہمیشگی کی جنت ہمیشگی کے باغات اللہ تی وہ عید جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو کیا گیا ہے کان جزاء جزا بصیرہ وہ ان کے لیے جزا ہے اور ٹکانہ ہے لہم ما فیحما ان کے لیے اس میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے خالدینہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں کان اللہ ربک کا مسئولا ہے یہ تیرے رب پر وعدہ سوال کیا گیا یا قابل طلب وعدہ ویوم یحشرہم اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا وما یعبدون من دون اللہ یا ان کو بھی جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے رہے فیقولو بس وہ کہے گا انتم ادللتم عبادی ہاؤلاء ہاؤلائی کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا ام ہم بل السبیل یا وہ خود راستہ بھٹک گئے قالو کہیں گے سبحانہ کا تو پاک ہے ما ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ہمارے لیے یہ لائق نہیں کہ ہم تیرے سوا کسی کو دوست بنائیں ولکن متعتهم وآباءهم لیکن تو نے انہیں ساز و سامان دیا اور ان کے آبا کو حتی نسو ذکر حتی کہ وہ نصیحت کو بھول گئے قومم بورا اور یہ تھے ہلاک ہونے والی قوم فقد فقدہ یقیناً وہ تمہیں جتلا دیں گے اس بات میں جو تم کہتے ہو فما صرفا والا نصرا تو تم اس دن کسی طرح سے عذاب کو ہٹانے کی طاقت نہیں رکھو گے اور نہ ہی کوئی مدد فَمَن مِّنكُمْ اور تم میں سے جو ظلم کرے گا نُذِقْهُ عذابًا كَبِيرًا ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے وما ارسلنا قبلك من المرسلین اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے الا انہم لیاکلون الطعام مگر وہ یقیناً کھانا کھاتے تھے ویمشون فی الاسواق اور بازاروں میں چلتے تھے وجعلنا بعدهم لبعد فتنة اتصبرون اور ہم نے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا آزمائش بنایا ہے تو کیا تم صبر کرو گے وکان غبو کا بصیرہ اور تیرا رب ہمیشہ سے ہی خوب دیکھنے والا ہے وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا اور ان لوگوں نے جو ہماری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے یہ کہا کہ ہم پر فرشتہ فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں لقد وعتوا عتوا كبيرا یقینا انہوں نے اپنے دلوں میں بہت تکبر کیا ہے اور بہت بڑی سرکشی اختیار کی ہے یوم یارون الملائکہ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے لا بسرا یوم للمجرمین اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں وہ یقول حجرم محجورا اور وہ کہیں گے رکاوٹ ہے رکاوٹ کھڑی کی گئی وقدمنا علاما عملو من عمل اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا فج اللہ حبا منصورا تو ہم اسے بکھرا ہوا غبار یا بکھرے ہوئے ذرات بنا دیں گے اصحاب جنت یوم خیر مستقرم و احسن مقیلا جنت والے اس دن اچھے ہوں گے ٹکانے کے اعتبار سے آرام گاہ کے اعتبار سے اور اچھے ہوں گے راحت کے اعتبار سے یوم تشقق السماء بالغمامی جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا تو تنزیلا اور فرشتے اتارے جائیں گے مسلسل اتارے جانا الملک یوم یوم الحق للرحمن بادشاہت اس دن رحمان کے لیے ثابت ہوگی حق ہوگی وکانا یومن الکافرین عصیرا اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا وہ یوم الظالم علا اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا یقول کہے گا یا اتخذت مع الرسول رسول اے کاش کے میں رسول کے ساتھ راستہ اپنا لیتا یا ویلا ہے افسوس لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا لقد اولنی عن الذکر بعد اذ جاءنی یقینا اس نے مجھے نصیحت کے آ جانے کے بعد بھی گمراہ کیا وقان الشیطان للانسان خذولا اور شیطان ہمیشہ سے ہی انسان کی مدد چھوڑنے والا ہے وقال الرسول اور رسول کہے گا یا ربی اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا یقینا میری قوم نے اس قران کو چھوڑا ہوا بنا دیا تھا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دو دشمن بنائے ہیں وكفى بربك هاديا ونصيرا اور تیرا رب ہی کافی ہے ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملتا واحده اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا یہ کہا کہ اس پر قران یک لفظ ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل ہوا كذلك اسی طرح لنثبت به فؤادك تاکہ ہم تیرے دل کو پختہ کریں ورتلناه ترتیلا اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر خوب اچھی طرح پڑھایا ہے ولا اتونا کبھی اور نہیں بلائیں گے تیرے پاس کوئی مثال اللہ جنا کبل حقی و احسن تفسیرہ مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفسیر بھیج دیتے ہیں اللہ بن سرونا علاگو جو وہ لوگ جو جمع کیے جائیں گے اپنے منہوں کے بل جہنم کی طرف اولائک شر مکانم و اول سبیلا وہ لوگ مقام و مرتبے کے اعتبار سے برے ہیں اور راستے کے اعتبار سے بھٹکے ہوئے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا اور یقیناً ہم نے موسا کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر بنایا اس کا ساتھی بنایا پھر ہم نے کہا اس قوم کی طرف جاؤ جس نے ہماری آیات کو جسلایا ہے تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا بری طرح ہلاک کرنا نوح اور نوح کی قوم لما قذب الرسول جب انہوں نے رسولوں کو جتلایا اغرقناہم تو ہم نے انہیں غرق کیا وجعلناہم للناس آیا اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا وہ آشناری عذابا عزاب علیما اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا اور عاد اور ثمود اور پرانے کنویں والے وقرون بین ذلك كثيرا اور اس کے درمیان بہت سارے زمانے کے لوگوں کو بھی ہم نے یعنی ہلاک کر دیا وکلن کلن لہ المسال اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی وکلن کلن تب اور ہم نے ہر ایک کو ہلاک کیا پوری طرح سے ہلاک کرنا اور یقیناً وہ آئے اس بستی پر جن پر بری بارش برسائی گئی افلم یقون یا رونا کیا وہ اس کو دیکھتے نہیں لا نو نشورا بلکہ وہ دوبارہ اٹھنے کی امید نہیں رکھتے وہ ادارہ او کا کا اللہ حضوا اور جب وہ تجھ کو دیکھتے ہیں تو یقیناً وہ تجھے مذاق ہی بناتے ہیں احاد اللہ رسولا کیا یہ ہے وہ جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے ان کا بل حسینہ بے شک قریب ہے کہ یہ ہمیں ہمارے الہوں سے معبودوں سے پھسلا دے گمراہ کر دے لولا ان صبرنا علیہا اگر ہم ان پر ڈٹے نہ رہے وسوف يعلمون حين يرون العذاب اور ان قریب وہ جان لیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے من اضل سبیلا کے راستے کے اعتبار سے کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے اور کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا افا انت تکون علیہ وکیلا کیا تو اس پر کارساز ہوگا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں انہم الا انعام وہ تو صرف چوپاؤں کی طرح ہیں بل ہم ادل سبیلا بلکہ وہ راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ ہیں الم ترا الا ربی کا فمد کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے کیسے سائے کو پھیلایا ہے ولو لا اور اگر چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا علیہ دلیلا پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے الینا یسیرا پھر ہم نے اسے اپنی طرف سمیٹ لیا تھوڑا سا سمیٹنا وہو الذي جعل لكم الليل لباسا وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا ہے والنوم سباتا اور نیند کو آرام بنایا ہے وجعل النهار نشورا اور دن کو اٹھ کر کھڑا ہونے والا بنایا ہے وہو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اور وہی ذات ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے بطور خوشخبری بھیجتا ہے وہ انورا اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا ہے نقی یا بھی میتا تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ شہر کو زندہ کریں وہ اور ہم وہ پانی پیرائیں مما خلقنا انعاما عناصی یا کثیرہ اس مخلوق میں سے ان لوگوں کو جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو اور یقیناً ہم نے ان کے درمیان یہ باتیں پھیر پھیر کر بیان کی ہیں لیے دکرو تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں فبا اکثر الناس اللہ کفورا تو لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے انکار کیا ہے مگر نہ شکری ہی کرنے کا ولو شئنا اور اگر ہم چاہیں لبعثنا فی کل قریت نذیرا ہم ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجیں فلا تطع الکافرین وجاہدہم بھی جہادا کبیرا تو تو کافروں کا کہنا نہ مان اور اس کے ساتھ ان سے جہاد کر بہت بڑا جہاد وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج اور وہی ذات ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا ہے یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور یہ نمکین ہے بہت زیادہ وجعل بینہما برزخا اور اس کے درم ان دونوں کے درمیان اس نے ایک رکاوٹ کھڑی کی ہے پردہ بنایا ہے وہ ہجرم محجورہ اور رکاوٹ بنائی ہے رکاوٹ کھڑی کی گئی وہی خالہ کا مل ما عباسارا اور وہی ذات ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا فا جا نسا و سے تو اس کو بنایا خاندان اور سسرال وہ کانا رب کا قدیرہ اور تیرا رب خوب قدرت رکھنے والا ہے ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم اور وہ اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے نہ نقصان وقال الكافر على ربه زهيرا اور کافر ہمیشہ سے ہی اپنے رب کے خلاف مدد کرنے والا ہے وما ارسلنا کا الا مبشرا ونذيرا اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا مگر جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف کوئی راستہ اختیار کر لے وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمده اور اس زندہ پر توکل کر جو مرتا نہیں ہے اور اپنے رب کی اس کی حمد کی تسبیح بیان کر وقفا بذنوب عباده خبيرا بصيرا اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں خبر رکھنے والا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں چھ دنوں میں پیدا کیا ثم العرش پھر وہ عرش پر مستوی ہوا الرحمن وہ رحمان ہے اس کے بارے میں کسی خوب جاننے والے سے پوچھ وہ ادا مس الرحمان جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو قالوا ومن رحمان کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے انسجد لما تأمرنا کیا ہم سجدہ کریں اسے جس کے بارے میں تو ہمیں کہتا ہے وزادہم نفورا اور ان کو زیادہ کر دیا اس بات نے بدکنے میں بھاگنے میں یا نفرت کرنے میں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا اور اس نے ایک چراغ اور ایک روشنی کرنے والا چاند بنایا الذي جعل الليل والنهار لمن اراد ان او اراد شكورا وہی ہے جس نے رات دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا اس کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا شکر کرنا چاہے شکر کرنے کا ارادہ کرے وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں نرمی سے چلتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے ان انہ کانا غرامہ یقیناً اس کا عذاب ہمیشہ ہی چمٹ جانے والا ہے ساعت مستقر و مقامہ بے شک وہ ٹھہرنے اور اقامت کرنے کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے والذین اذا انفقوا اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما تو وہ نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں اور اس کے درمیان درمیان معتدل ان کا خرچ کرنا ہوتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا اخر اور وہ جو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کو نہیں پکارتے ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق اور وہ اس جان کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ ولا یزنون اور نہ وہ زنا کرتے ہیں فمن يفعل ذلك جو کوئی بھی ایسا کرے گا یلقا اثاما تو وہ ملے گا سخت گناہ کو یضاعف له العذاب یوم القیامہ له العذاب یوم القیامہ کی قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا وَيَخْلُدْ یخلد سی اور وہ اس میں ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا اللہ من تاب امان مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لے آئے اور نیک سال اعمال کیے اللہ آتی حسانات تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل ڈالے گا وکان اللہ غفور اور اور یقیناً اللہ ہمیشہ سے ہی خوب بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا اور جس نے توبہ کی اور صالح اعمال کیے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے توبہ کرنا والذین لا يشهدون الزور اور وہ لوگ جو جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا اور جب وہ لغویات سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربهم اور وہ لوگ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے اپنے رب کی آیات کے ساتھ لم یخروا علیہا صم و عمیانا تو وہ اس پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے اولا بالا بیما بالا خانے کی جزا دیے جائیں گے اپنے صبر کرنے کی وجہ سے وہ و اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا خالدین فیحا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں حسنت مستقر و مقامہ وہ اچھا ہے ٹھہرنے اور رہنے کے اعتبار سے قل کہہ دیجئے ما یا بکم ربی کیا نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب لولا دعاؤکم اگر تمہاری پکار تمہاری دعا نہ ہو فقد کذب تم پس تحقیق تم نے جتلایا ہے فصوف یقون الزامہ تو قریب ہوگا چمٹنے والا عذاب